بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر خان سسٹم پروگرامنگ کے سکس لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے انٹرپٹس کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کے اندر کہ ہم نے انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسیپٹ کیا تھا اور اس کی مدد سے ایک اسکرین سیور بنایا تھا اور اس پروگرام کے اندر ہم نے انٹرپٹ نائن کو بھی انٹرسیپٹ کیا تھا انٹرپٹ نائن آپ کو بتایا تھا کہ کی بورڈ کی انٹراپٹ ہے جب بھی کی بورڈ سے کوئی کی پریس ہوتی ہے تو انٹرپٹ نائن انووک ہوگی اسی طرح سے انٹرپٹ ایٹ جو ہے یہ ٹائمر انٹرپٹ ہے ہر one eighteenth of a second کے بعد یہ انٹرپٹ انووک ہو رہی ہے یہ دو ہارڈ ویئر انٹرپٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ری انٹرنٹ پروسیجرس یا ری انٹرنٹ فنکشنز یا ری انٹرنٹ انٹرپٹس کیا ہوتی ہیں ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ ری انٹرنٹ پروسیجرس کے کیس کے اندر جو پروسیجر کے کال کرنے سے پہلے کے اندر ویلیوز پڑی ہوتی ہیں وہی اس کے ایگزٹ ہونے پہ اس پروسیجر کے ریٹرن ہونے پہ رجسٹرز میں وہی ویلیو ہوں گے اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ رجسٹرز کے اندر ویلیوز رہیں during the of the procedure procedure کے دوران تو آف کورس رجسٹرز کے اندر کوئی چینج آئے گا یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جب پروسیجر کال ہوتا ہے تو پروسیجر کے کال ہونے کے اوپر تمام رجسٹرس کی ویلو کو سیو کر لیا جاتا ہے اسٹیک کے اوپر اور ریٹرن کرنے کے پہ ان ویلوز کو واپس پاپ کر کے ریسپیکٹو رجسٹرز کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ری انٹرنٹ انٹرپٹس کس طرح سے ورک کرتی ہیں اور فیو ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے جس کی مدد سے ہم اس ری انٹرنٹ انٹرپٹ کے اندر جو رجسٹرز ہیں ان کی ویلیو کے ساتھ ٹیمپر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ اگر کوئی انٹرپٹ کال ہوتی ہے تو انٹرپٹ اگر کوئی ویلو ریٹرن کرے گی کسی رجسٹر کے اندر ویلو ریٹرن کرے گی تو آپ اگر ایسی کوئی انٹرپٹ پروگرام کر رہے ہیں جو رجسٹر کے اندر ویلو ریٹرن کر رہی ہے یعنی کہ جس نے رجسٹر کی ویلو کو چینج کرنا ہے ویسے تو انٹرپٹ ری اینٹرنٹ ہے لیکن اگر آپ نے پھر بھی کوئی رجسٹر کی ویلوز کو چینج کرنا ہے تو کیسے چینج کیا جائے گا آج کے پروگرام کے اندر ہم یہی ڈسکس کریں گے یہ ایک فلو ڈایاگرام ہے ایک پروگرام جس کے اندر کہ انٹرپٹ کال ہو رہی ہے اس کی کا فلو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پروگرام پروگرام پروگرام ہے مین مین کی ایگزیکشن کے دوران کسی وجہ سے انٹرپٹ کال ہوتی ہے وہ by means of hardware بھی ہو سکتی ہے by means of software بھی ہوتی ہے لیکن ارلی لیکچرز کے اندر جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چاہے by means of software ہے یا by means of hardware ہے دونوں کیسز کے اندر فلیگس سی ایس اور آئی پی اسی آرڈر کے اندر اسٹیک کے اندر پش ہوں گے یعنی کہ سب سے پہلے فلیگس رجسٹر پش ہو جائے گا پھر سی ایس رجسٹر پش ہوگا اور پھر آئی پی رجسٹر پش ہوگا یعنی کہ اس وقت اسٹیک کے ٹاپ کے اوپر آئی پی رجسٹر پڑا ہوا ہوگا پھر ایگزیکیوشن انٹرپٹ ہوگی انٹرپٹ ہو کے یہ برانچ کر جائے گی ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو اگر interrupt service routine reentrant ہے تو اس کیس کے اندر وہ انٹرپٹ سروس روٹین تمام رجسٹرس کی ویلیوز کو اسٹیک میں پش کر دے گی کس آرڈر میں پش کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پش اے ایکس پھر بی ایکس پھر سی ایکس پھر ڈی ایکس پھر ای e ایس پھر ڈی ایس پھر ایس آئی پھر ڈی آئی اور پھر بی پی اس آرڈر کے اندر اسٹیک کے اندر ویلوز پش ہوں گی یعنی کہ اسٹیک کے ٹاپ کے اوپر بی پی ہوگا اس کے بعد انٹرپٹ سروس روٹین اپنی ایگزیکیوشن پرفارم کرے گی جس ایگزیکیوشن کے دوران رجسٹرز کی ویلوز چینج ہو سکتی ہیں اور ریٹرن کرنے سے پہلے واپس وہی ویلوز جو کہ اینٹری میں تھیں آن اینٹری رجسٹر کے اندر پڑی ہوئی تھیں وہی ویلوز واپس رجسٹر کے اندر پلیس کر کے یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر جائے گی یعنی کہ اس سے ریورس آرڈر کے اندر ویلوز کو پاپ کیا جائے گا کیونکہ سب سے ٹاپ کے اوپر بی پی تھا تو سب سے پہلے بی پی کو پاپ کیا جائے گا پھر ڈی آئی پھر ایس آئی پھر ڈی ایس پھر ای ایس اینڈ سو آن یہ سارے رجسٹر ان کے پاپ ہونے کے بعد ایگزیکشن کرنا ریٹرن ایڈریس بھی اسٹیک کے اندر پڑا ہوا ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کو ریٹرن کرنے کے لیے اس ریٹرن پوائنٹر کو پاپ کرنا پڑے گا اس کے لیے پہلے دو بائٹس پاپ کرے گی وہ آئی پی رجسٹر کے اندر موو ہو جائیں گے پھر نیکسٹ ٹو بائٹس پاپ کرے گی سی ایس کے اندر پھر next two bytes flags register کے اندر چلے جائیں گے اسی طرح سے یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر جائے گی اور واپس مین پروگرام کے اندر آ جائے گی یہی چیز مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے by means of a program آپ کو نیکسٹ سلائڈ دکھائی جاتی ہے اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مین پروگرام ہے اس مین پروگرام کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے کسی وجہ سے اس مین پروگرام کے اندر انٹرپشن ہوتی ہے مے بی کسی انٹرپٹ کی انسٹرکشن کی وجہ سے یا مے بی کسی ہارڈ ویئر انٹرپٹ کی وجہ سے ایگزیکیوشن برانچ کرے گی اور انٹرپٹ سروس روٹین پہ چلی جائے گی انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں number of push instruction of push instruction جو کہ تمام رجسٹرز کی ویلیو اسٹیک میں پش کر رہی ہے ان نمبر آف پش انسٹرکشنز کی جگہ ایک سنگل انسٹرکشن بھی یوز کی جا سکتی ہے پش آل کی انسٹرکشن پش اے آپ نے اسمبلی لینگویج میں شاید پڑھی ہوگی پش اے کی انسٹرکشن جو کہ اسی آرڈر کے اندر ان تمام رجسٹرز کو اسٹیک میں پش کر دیتی ہے اور یہ سارے رجسٹرز پش ہونے کے بعد انٹرپٹ سروس روٹین کی کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگی جو کہ مے بی کسی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے کمپیوٹیشنس پرفارم کرے گی اور جب وہ آپریشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان رجسٹرس کی ویلیوز واپس ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے ریسٹور کیسے کی جائے گی جو ویلیوز ہم نے اسٹیک کے اندر پش کر لی تھیں انہیں ویلیوز کو واپس پاپ کر لیا جائے گا ریورس آرڈر کے اندر سب سے اینڈ میں بی پی کی ویلیو پش کی تھی تو سب سے پہلے بی پی کی ویلیو پاپ کی جائے گی لیفو پالیسی جیسے کہ آپ کو پتا ہے اسٹیک کے اندر LIFO policy last and first out policy use ہوتی ہے اور سب سے اینڈ میں اے ایکس کو پاپ کیا جائے گا جیسے کہ سب سے پہلے اے ایکس کو پش کیا گیا تھا اس لیے سب سے اینڈ میں اے ایکس کو پاپ کیا جائے گا کیونکہ یہ اسٹیک باٹم میں ہوگا اور اس کے بعد اسٹیک کے اندر ایک اور چیز رہ جاتی ہے جو کہ ریٹرن پوائنٹر ہے سی ایس آئی پی اور فلیکس کی ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو بھی واپس ریسٹور کرنا ہے ان ویلیوز کو ریسٹور کرنے کے لیے انٹراپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن ہے اسمبلی لینگویج کے اندر یہ انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن یوز ہوتی ہے سمپل ریٹرن کی انسٹرکشن جو ہے وہ ٹو بائٹس یا فور بائٹس پاپ کرتی ہے اگر نیئر ہے تو ٹو بائٹس پاپ کرے گی فار ہے تو فور بائٹس پاپ کرے گی انٹرپریٹن سکس بائٹس پاپ کرے گی یعنی کہ پہلے بائٹس آئی پی میں جائیں گے نیکسٹ بائٹس سی ایس کے اندر اور نیکسٹ ٹو بائٹس فلیگس کے اندر ان آل بائٹس پاپ ہوں گے جب یہ ساری ویلو اسٹیک کے اندر پش ہو گئی ہیں اور ساری پاپ ہو گئی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیک کے اندر کیا سچویشن ہوگی اسٹیک کے کیا کانٹینٹس ہوں گے اس نیکسٹ اینیمیشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیک کے کیا کانٹینٹس ہیں جب آپ نے انٹرپٹ کو کال کیا انٹرپٹ کے کال ہونے کے اوپر فلیگ سی ایس اور آئی پی اسٹیک کے اندر پش ہو گئے اور اسٹیک کا جو ٹاپ ہے یعنی کہ S P register S P I P کی ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے آئی پی کی ریٹرن ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے اسٹیک کے اندر اس کے بعد ایگزیکیوشن برانچ کر کے انٹرپٹ سروس روٹین پہ چلی جاتی ہے انٹرپٹ سروس روٹین پہلے اے ایکس کو پش کرتی ہے پھر بی ایکس کو پھر سی ایکس کو پھر ڈی ایکس کو پھر ای e ایس کو پھر ڈی ایس پھر ایس آئی پھر ڈی آئی اور پھر بی پی اور اس پوائنٹ کے onwards interrupt service routine کی باقی کی کوڈ ایگزیکیوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس انسٹنس کے اوپر اسٹیک کی کیا سچویشن ہے کہ اسٹیک کے ٹاپ کے اوپر بی پی کی ویلو پڑی ہوئی ہے اور جو اسٹیک پوائنٹر ہے وہ بی پی کی اس ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف بائٹس اسٹیک کے اندر پش ہو گئے تو ریٹرن کرنے کے لیے اتنے ہی پہلے بائٹس آپ کو پاپ کرنے پڑیں گے اب جب ریٹرن کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے یہ ان تمام رجسٹرز کی ویلو جو کہ آپ نے پش اے کے ذریعے اسٹیک میں پش کیے تھے ان کو پاپ کرنا پڑے گا پاپ اے کی انسٹرکشن کی مدد سے پاپ اے کی انسٹرکشن سب سے پہلے بی پی کی ویلو بی پی میں موو کر دے گی پھر ڈی آئی پھر ایس آئی پھر D S and so on until A X register یہ ساری ویلو اسٹیک میں سے کلیئر ہو گئی ہیں اب اسٹیک پوائنٹ جو ہے آئی پی رجسٹر کی ریٹرن ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے اس انسٹنس کے اوپر انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے انٹرپٹ ریٹرن کی انسٹرکشن یہ چھ کے چھ بائٹ اسٹیک میں سے پاپ کر لے گی top two bytes I P register میں موو کر جائیں گے next two bytes C S register میں موو کر جائیں گے اور next two bytes flags register کے اندر موو کر جائیں گے اس طرح سے اسٹیک ٹوٹلی کلیئر ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پروسیجر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہ انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے تو اسٹیک کے اندر اس کے کئی کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ رجسٹرس کے اندر جو ویلیوز واپس ریٹرن ہونی ہے یا رجسٹر کے اندر جو واپس ریسٹور ہونی ہے وہ ویلیوز اسٹیک کے اندر پڑی ہوئی ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجسٹر کے اندر اس کی پریویس ویلو ریسٹور نہ ہو یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک انٹرپ سروس روٹین کو آپ نے کال کرنا ہے تو کال کرتے وقت سے اے ایکس رجسٹر کے اندر ویلو پڑی ہوئی تھی ٹین اب وہ ٹین اسٹیک کے اندر پش ہو گیا اور ریٹرن ہونے پہ وہی اسٹیک میں سے پاپ ہو جائے گا اور واپس اے ایکس کے اندر ویلو آ جائے گی ٹین لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اے ایکس کے اندر ریٹرن ویلو ٹین نہ آئے آپ اے ایکس کی ویلو کو چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ انٹرپٹ سروس روٹین آپ خود سے لکھ رہے ہیں اور انٹرپٹ سروس روٹین کی کوڈ چاہتی ہے کہ اے ایکس کے اندر ایک سرٹن ویلو ریٹرن کرے جو کہ کچھ بھی آ سکتی ہے کوئی بھی ایک رینڈم ویلو ہو سکتی ہے اس ویلو رجسٹر کے اندر ریٹرن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹلی اے ایکس رجسٹر کے اندر وہ ویلو پلیس کر دیں گے تو ریٹرن ہونے پہ اسٹیک میں جو پریویس اے ایکس کی ویلو پڑی ہوئی تھی وہ واپس اے ایکس کے اندر ریسٹور ہو جائے گی اس ایکس رجسٹر کے اندر جو آپ نے ڈائریکٹلی ویلو سائن کی ہوئی ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی کہ آن اینٹری اگر اے ایکس کے اندر ویلو ٹین پڑی ہوئی تھی پروسیجر کی ایگزیکشن ہوئی ہے پروسیجر کی کے دوران آپ اے ایکس کو ویلو ہنڈریڈ سائن کر دیتے ہیں ٹین جو تھا وہ اوور رائٹ ہو گیا اے ایکس رجسٹر کے کے اندر اندر اس ویلو ہنڈریڈ آ گئی لیکن جب انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرنے لگے گی تو اسٹیک میں جو اس نے اسٹور کیا ہوا تھا وہ واپس پھر سے اے ایکس کے اوپر رائٹ کر دے گی آپ چاہتے تھے کہ ہنڈریڈ ریٹرن ہو لیکن انفیکٹ اے ایکس کے اندر ٹین ہی ریٹرن ہوگا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ نے جو ویلو پلیس کی ہے اے ایکس کے اندر وہ ریٹرن ہو تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ بجائے اس کے کہ اے ایکس کو آپ ڈائریکٹلی ویلو سائن کریں آپ اسٹیک کے اندر جو اے ایکس کی ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو چینج کر دیں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا میں بی ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لیکن اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم کچھ اور ایگزامپلس ڈسکس کرتے ہیں فرسٹلی آپ کو میں پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں بتانا چاہوں گا جتنی بھی عام طور پہ ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز ہیں جیسے سی ہے یا پاسکل ہے یا بیسک ہے ان کے اندر جو پروسیجرز ہیں ان پروسیجرز کے کو جو پیرامیٹرز پاس کیے جاتے ہیں وہ تھرو اسٹیک پاس کیے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے ایک پروسیجر بنایا ہے اس کو آپ دو پیرامیٹرس ہیں تو فزیکلی جب وہ پروسیجر کال ہو رہا ہے تو کال ہونے سے پہلے جو دو پیرامیٹرز آپ نے پاس کیے ہیں وہ کہاں پہ پلیس کیے جاتے ہیں وہ اسٹیک کے اندر پلیس کیے جاتے ہیں یعنی کہ پروسیجر کو کال کرنے سے پہلے وہ پیرامیٹر کے اندر پش کر لیے جاتے ہیں اور پھر پروسیجر کو کال کیا جاتا ہے اب جب پروسیجر کال ہوگا تو اسٹیک میں سے ان پیرامیٹرس کو ریڈ کر کے ان کو یوز کرے گا اور واپس پھر ریٹرن کر جائے گا اور جب ریٹرن کرے گا تو اسٹیک کے اندر جو ان پیرامیٹرس کی ویلوز پڑی ہوئی تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں گی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان اسٹیک اسٹیک کے اندر یہ جو پیرامیٹرس پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹیمپر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سروس روٹین کے اندر کی ایگزیکیوشن کے بعد اگر آپ کوئی ویلیو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی رجسٹر کو اسائن کرنے سے ویلیو کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ نے جو ویلیو ریٹرن کرنی ہے اس کو بیسکلی اسٹیک کے اندر پلیس کرنا ہے تاکہ ریٹرن کرتے وقت جب ویلیوز واپس ریسٹور ہو رہی ہیں تو جو آپ نے ویلیو ٹیمپر کی ہے وہ واپس ریٹرن ہو اور آدر کے آپ نے جو ویلو ڈائریکٹلی اسائن کی تھی وہ ریٹرن نہیں ہو سکے گی کیونکہ پریویس ویلوز ریسٹور ہو جانی ہے آن ریٹرن تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ویلوز اسٹیک کے اندر پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایکسیس کریں گے ہم ایک بڑی سمپل اگزامپل یوز کرتے ہیں آپ نے پروگرامنگ لینگویجز کے اندر اپنے جو پروگرامنگ کے کورسز ہیں اس کے اندر یہ اگزامپل میں بھی ڈسکس کی ہو بہت سمپل اگزامپل ہے اس ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیک کے اندر پڑی ہوئی ویلو کو کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ایک سمپل آپ نے پروسیجر بنایا ہے فنکشن بنایا ہے سم کے نام کا یہ دو ویریبلز لیتا ہے دو پیرامیٹرز لیتا ہے آئی اور جے ان دو پیرامیٹرز کو سمپلی سم کر رہا ہے اور سم کرنے کے بعد اس کا جو سم آتا ہے اس کو ریٹرن کر رہا ہے پھر مین پروگرام کے اندر یہ پروسیجر کال کیا جا رہا ہے اور جو ویلو ریٹرن کر رہا ہے وہ ویلو ایکس کو سائن کی جا رہی ہے ایکس کو یہ ایک ویریبل ہے فرسٹ ٹائم جب اس پروسیجر کو کال کیا تو اسٹیک کے اندر پش کیا گیا یعنی کہ پیرامیٹرس میں پاس کیا گیا فور اور فائیو اب یہ جو فور اور فائیو اس پروسیجر کو پاس کیا جا رہا ہے یہ پاس ہونے سے پہلے اسٹیک کے اندر پش ہو جائے گا انفیکٹ جب ہم کہتے ہیں کہ پاس کیا جا رہا ہے تو پاس اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کو پہلے اسٹیک کے اندر پش کر لیا جاتا ہے جس آرڈر کے اندر لکھا گیا ہے اس سے ریورس آرڈر کے اندر یہ ویلو اسٹیک کے اندر پش ہوتی ہیں یعنی کہ اسٹیک کے اندر پہلے فائیو پش ہوگا اور اس کے بعد فور پش ہوگا یعنی کہ اسٹیک کی ٹاپ کے اوپر فور پڑا ہوا ہے آرڈر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پہلے آ رہا ہے اور فائیو بعد میں آ رہا ہے پھر اسی طرح دو اور ویریبلس ہیں ایک اے ہے اور ایک بی ہے اس کو سرٹن ویلو اسائن کی جاتی ہے اور اگین ان اس اے اور بی کو پاس کیا جاتا ہے ایز پیرامیٹر اس سم پروسیجر کے اندر اس سم فنکشن کے اندر اگین اس صورت کے اندر دیکھتے ہیں اسٹیک میں کیا ویلو پڑی ہوگی اسٹیک میں بی ہوگا اور بی کے ٹاپ کے اوپر اے ہوگا یعنی کہ ٹاپ کے اوپر اے آ رہا ہے یعنی کہ آرڈر کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹاپ پہ آنے والی ویلو ہے وہ سب سے پہلے آ کر ہوتی ہے پیرامیٹر لسٹ کے اندر جو ٹاپ پہ آنے والی ویلو ہے وہ سب سے پہلے آ کر ہو رہی ہے اب جب آپ اپنے پروگرام کے اندر اس پیرامیٹر کو ریفر کرتے ہیں جیسا سم کا پروسیجر ہے سم کے پروسیجر کے اندر آپ آئی یا جے کو ریفر کر رہے ہیں تو آئی اور جے جو ویلیوز ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ویلیو اسٹیک میں سے آ رہی ہیں یہ کوئی ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر پڑی ہوئی ویلیو نہیں ہے یہ اسٹیک سیگمنٹ کے اندر پڑی ہوئی ویلیو ہے جو کہ ایک دفعہ اس پروسیجر کو پاس کر دی گئی ہے جب وہ آئی کو ریفر کر رہا ہے تو اسٹیک کے اندر پڑا ہوا جو آئٹم ہے جو ٹاپ کے اوپر آئٹم ہے اس کو ریفر کر رہا ہے اور جب وہ جے کو ریفر کر رہا ہے تو ٹاپ سے ایک نیچے جو آئٹم پڑا ہوا ہے اس کو ریفر کر رہا ہے یعنی کہ انفیکٹ جب آپ پیرامیٹرس کو ریفر کرتے ہیں تو آپ آئٹمس کو ریفر کر رہے ہیں ود ان دا اسٹیک اب اسی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں اگر انٹرپٹ سروس روٹین ہے انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر جو اس کو ری اینٹرنٹ بنانے کے لیے رجسٹرز کی ویلو کو اسٹیک کے اندر پش کیا گیا ہے ان ویلوز کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم اسی طرح کی ایک پیرامیٹر لسٹ یوز کر سکتے ہیں آئیے اس نیکسٹ ایگزامپل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پیرامیٹر لسٹ کی مدد سے آپ کس طرح سے اسٹیک میں پڑی ہوئی تمام رجسٹرز کی ویلو کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ان کو ٹیمپر بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ بھی ایک سی لینگویج کا پروگرام ہے اس ایگزامپل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نیو انٹ کے نام کا پروسیجر بنایا ہے اس کے اندر ایک لمبی سی پیرامیٹر لسٹ ہے اس پیرامیٹر لسٹ کے اندر سارے انسائنڈ انٹیجرز ہیں پہلا جو انسائنڈ انٹیجر ہے اس کا نام بی پی ہے یہ سوڈو ویریبل نہیں ہے سوڈو ویریبل ہوتا ہے تو اس سے پہلے انڈر اسکور لگائی جاتی ہے لوگ اکثر اس چیز کو سوڈو ویریبل کے ساتھ مکس اپ کر جاتے ہیں یہ سوڈو ویریبل ڈیفینیٹلی نہیں ہے یہ آپ کے پروگرام کے ویریبل کی طرح ہی ایک پیرامیٹر ہے آپ اس کا نام بی پی اس پروگرام کے اندر رکھا ہوا ہے آپ چاہے کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کا نام اس کی مناسبت کے ساتھ رکھا ہوا ہے جس آرڈر کے اندر یہ اسٹیک کے اندر پڑے ہوتے ہیں اس آرڈر کے لحاظ سے ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے پیچھے جو آپ کو اسٹیک دکھائی تھی اس اسٹیک کے اندر ٹاپ کے اوپر بی پی پڑا ہوا تھا تو اسی لحاظ سے جو سب سے پہلا پیرامیٹر ہے وہ بی پی ہے بی پی کے نیچے ڈی آئی اسٹیک کے اندر ہے نیکسٹ پیرامیٹر ڈی آئی بن جاتا ہے نیکسٹ پیرامیٹر ایس آئی پھر D S E S D X C X B X A X C S I P اور فلیگس سی ایس آئی پی اور فلیگس بھی اس لسٹ کے اندر شامل کر دیے گئے اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اسٹیک کے اندر پڑے ہوئے تو اسٹیک کے لحاظ سے دیکھا جائے بی پی سب سے ٹاپ کے اوپر ہے جو پیرامیٹر لسٹ کے اندر سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ اسٹیک کے ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ کو ریفر کر رہا ہے اور اسٹیک کے بالکل سب سے نیچے کیا چیز پڑی ہوئی ہے فلیگز رجسٹر پڑے ہوئے ہیں بالکل باٹم کے اوپر فلیک رجسٹر تو پیرامیٹر لسٹ کے اینڈ میں فلیگز کا نام آ رہا ہے جب فلگس کو ریفر کریں گے تو اسٹیک کے اندر جو فلیکس کی ویلو پڑی ہوئی ہے وہ ریفر ہو رہی ہے جب آپ بی پی کو ریفر کر رہے ہیں تو اسٹیک کے اندر بی پی کی جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ ریفر ہو رہی ہے جب آپ ڈی ایکس کو ریفر کر رہے ہیں تو اسٹیک کے اندر جو ڈی ایکس کی ویلو پڑی ہوئی ہے وہ ریفر ہو رہی ہے اسی مناسبت سے ان کے نام رکھے گئے ہیں ان کو سوڈو ویریبل کے ساتھ کنفیوز کرنے کا کوئی لاجک نہیں ہے پھر آپ پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم ان ویریبلس کو ایکسس کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر بی پی رجسٹر ہے بی پی رجسٹر کو آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ بھی کر سکتے ہیں ریڈ کر کے آپ چاہیں تو کسی اور ویریبل میں اس کی ویلو سائن کر دیں جب بی پی ویریبل کو آپ ریڈ کر رہے ہیں تو یہ ویلو اسٹیک میں سے آ رہی ہے اور اس کو آپ کسی دوسرے ویریبل کو سائن کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر سے ڈی ایکس رجسٹر ہے اس کی ویلو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آن ریٹرن اس کی ویلو چینج ہو جائے تو ڈی ایکس رجسٹر کے اندر یہ جو ویریبل آپ نے جو پیرامیٹر بنایا ہے ڈی ایکس اس کی ویلو آپ چینج کر دیں اس کی ویلو کو اوور رائٹ کر دیں جب آپ اوور رائٹ کریں گے تو یہ ویلو انفیکٹ اسٹیک کے اندر اوور رائٹ ہوگی ڈائریکٹلی رجسٹر میں یہ ویلو اوور رائٹ نہیں ہوگی جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو اسٹیک کی یہ ویلو رجسٹر کے اوپر رائٹ ہوگی اور ہینس ڈی ایکس کے اندر یہ ٹیمپرڈ ویلو ریٹرن کرے گی یعنی کہ اسٹیک کے اندر ڈی ایکس کی ویلو پڑی ہوئی تھی ٹین جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرتی تو اس نے ڈی ایکس کے اندر واپس ٹین پلیس کر دینا تھا ڈی ایکس رجسٹر کے اندر واپس ٹین پلیس کر دینا تھا لیکن آپ نے اسٹیک میں پڑی ہوئی ویلو کو ٹیمپر کر دیا ٹین کی جگہ آپ نے ادھر ہنڈریڈ پلیس کر دیا اب اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو ڈی ایکس رجسٹر کے اندر واپس ہنڈریڈ ویلو آ جائے گی تو اس طرح سے آپ ریٹرن ویلوز کے ساتھ ٹیمپر کر سکتے ہیں آپ کسی کی بھی ریٹرن ویلو چینج کرنا چاہیں تو اس کے رجسٹر اس کے اس پیرامیٹر کو آپ ویلیو سائن کریں اور الٹیمیٹلی جو ریٹرن ویلیو ہے وہ چینج ہو جائے گی یہ جو آپ کو اس سلائیڈ کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو مزید ایک پروگرام کی مدد سے مزید الیبوریٹ کیا جا سکتا ہے ایک پروگرام کے اندر لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کے اندر کہ ہم ڈائریکٹلی رجسٹر کی ویلیو کو چینج کر رہے تھے ایک انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر جو کہ ری اینٹرنٹ ہے اس ری اینٹرنٹ روٹین کے اندر ہم ڈائریکٹلی رجسٹر کی ویلو کو چینج کر رہے تھے اور لیکن جب ریٹرن کرتا تھا ہمارا ہماری انٹرپ سروس روٹین جب ریٹرن کرتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ رجسٹر کی ویلو انچینجڈ ہے اب اسی ایگزامپل کو ہم پھر سے دہراتے ہیں پریویس ایگزامپل کے اندر ہم نے سوڈو ویریبلز یوز کیے تھے سوڈو ویریبلس کا مطلب ہے کہ ہم رجسٹرز کو ڈائریکٹلی ویلو سائن کر رہے تھے لیکن اس پروگرام کے اندر ہم سوڈو ویریبلس نہیں یوز کر رہے ہم اس آرگومنٹ لسٹ کو یوز کر رہے ہیں اور اسٹیک کے اندر پڑی ہوئی ویلو کو چینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری ویلو چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے انٹرپٹ انٹرپٹ کو یوز کیا کے ویکٹر کے اوپر ہمارا اپنا ایک پروسیجر ہے نیو انٹ کا نیو انٹ کے پروسیجر کا ایڈریس رائٹ کر دیا اب جب بھی انٹرپٹ سکسٹی فائیو آ کر ہوگی نیو انٹ کا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوگا اس کے بعد ہم اے ایکس رجسٹر کو ایک سرٹن ویلیو سائن کرتے ہیں سوڈو ویریبلس کی مدد سے اے ایکس رجسٹر کو ہم نے ویلیو سائن کیا one two three four hex اور یہ سائن کرنے کے بعد ہم نے انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کو کال کیا یعنی کہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کے کال ہونے کے اوپر اے ایکس کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ one two three four hex ہے جب یہ انٹرپٹ ایگزیکیوٹ ہونے لگے گی تو تمام رجسٹر کی ویلو اسٹیک میں پش کر دے گی اور ساتھ ساتھ اے ایکس رجسٹر کی ویلو بھی اسٹیک میں پش ہو جائے گی اب اسٹیک میں جو ویلو اے ایکس کی گئی ہے وہ کیا جائے گی one two three four hex جائے گی اب انٹرپٹ سروس روٹین دیکھیں کیا کر رہی ہے پریویس جو ایگزامپل تھی اس ایگزامپل کے اندر interrupt service routine pseudo variable A X کے اندر یعنی کہ انڈرسکور ایک نئی ویلو سائن کر دیتی تھی لیکن اس ایگزامپل کے اندر ہم نے سوڈو ویریبل کو نہیں یوز کیا ہم نے اس پیرامیٹر اے ایکس کو یوز کیا جب اس پیرامیٹر اے ایکس کو یوز کیا تو کہاں پہ چینج آئے گا اسٹیک کے اندر چینج آئے گا اب اسٹیک کے اندر جو اے ایکس کی ویلو ریٹرن ہونی ہے یا ریسٹور ہونی ہے اس کے اندر ہم ویلو پلیس کر دیتے ہیں ایف ڈبل زیرو ایف اب جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی اور اسٹیک میں پڑی ہوئی ویلوز کو واپس ریسٹور کرے گی تو اے ایکس کے اندر one two three four hex restore نہیں ہوگا rather F F zero zero restore ہوگا اس چیز کو آپ مین پروگرام کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ مین پروگرام کے اندر یہ انٹرپٹ واپس ریٹرن کرے گی جب واپس ریٹرن کرے گی تو اے سی ویلو کو آپ چیک کریں اس کو اے کے اندر آپ نے پلیس کر دیا اور پھر اے کو پرنٹ کریں تو دیکھیں کیا ویلو پرنٹ ہوتی ہے one two three four hex print ہوگی یا F zero zero F print ہوگی آف کورس کیونکہ آپ نے دا اسٹیک کے اندر پڑی ہوئی ویلو کو چینج کیا اس لیے F zero zero F value return ہوگی پریویس ایگزامپل کے اندر سوڈو ویریبل کو چینج کیا تھا اس لیے سیم ویلو ریٹرن ہوئی تھی ویلو کے اندر کوئی چینج نہیں آیا تھا ابھی جو آپ کو ایگزامپل بتائی ہے اور جو طریقہ کار بتایا ہے جو میکنزم بتایا ہے اس میکنزم کو آپ کئی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں اس کا بہت پروگرامنگ ایڈوانٹیج ہے آپ کو پروگرامنگ ایڈوانٹیج اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ certain antivirus softwares ہیں اینٹی وائرس سافٹ ویئر یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر کوئی ایک فلاپی ڈسک انسرٹ کرتے ہیں اس فلاپی ڈسک کے اوپر اگر کوئی پروگرام کوئی وائرس اگر اپنے آپ کو رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا جو اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے وہ اس کو رائٹ نہیں کرنا دیتا یا پھر ہارڈ ڈسک کے اوپر آپ کا اگر کوئی وائرس رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اینٹی وائرس پروگرام اس کو رائٹ کرنے نہیں دیتا وہ کس طرح کا وائرس عام طور پہ ہوتا ہے وہ کوئی پارٹیشن ٹیبل یا بوٹ سیکٹر وائرس ہوتا ہے جس کو کہ وہ رائٹ کرنے نہیں دے رہا اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک سروس کال کریں سے وہ رائٹ کی سروس ہے یا ریڈ کی سروس ہے اور کوئی ٹی ایس آر پروگرام جو ہے اس سروس کو ڈینائی کرے یہ پاسبل ہے اس کا ایک طریقہ کار ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ڈسکس کریں گے فار ایگزامپل اگر کوئی ایک سروس ہے جیسے ڈسک کے لیے سروس ہے انٹرپ تھرٹین انٹرپ تھرٹین جب بھی کسی ایک پروگرام نے کوئی ڈسک کے اوپر آپریشن پرفارم کرنا ہے ڈسک کو ریڈ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے فارمیٹ کرنا ہے یا واٹ ایور کوئی بھی فنکشن پرفارم پرفارم کرنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی 13 کو کال کرے گا آپ انٹرپٹ تھرٹین کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں انٹرپٹ تھرٹین کو انٹرسپٹ کر کے دیکھیں کہ وہ کیا فنکشن پرفارم کرنا چاہ رہا ہے یعنی کہ اس نے کس سروس کو کال کیا ہے اور پھر دیکھیں کہ اگر وہ رائٹ کی سروس ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ کا کچھ ایریا ڈسک کا جو کہ آپ جس کو کہ آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس ایریا کے اوپر کوئی پروگرام رائٹ نہ کر سکے اگر وہ اس ایریا کے اوپر رائٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ سمپلی ریٹرن کر جائیں جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے وہ سمپلی ریٹرن کر جائے اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ ریٹرن کرنے پہ وہ ایرر بھی نہ شو کرے وہ سمپلی ریٹرن کر جائے کالنگ پروگرام کو لگے کہ کوئی ایرر نہیں اکر ہوا اور اس نے سکسیسفلی رائٹ کر دیا اس طرح سے کالنگ پروگرام بھی فول ہو جائے گا اور جو ڈسک کا ایریا پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گا یہ آف کورس ایک سمپل سسٹم پروگرام کے تھرو یہ چیز پاسبل ہے اسی چیز کو ہم آگے چل کے ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انٹرپٹ تھرٹین کو سمجھنا پڑے گا انٹرپٹ تھرٹین ایک بایوس کی انٹرپٹ ہے اس کے آگے نمبر آف سروسز ہیں ڈسک کو رائٹ کرنے کے لیے ریڈ کرنے کے لیے فارمیٹ کرنے کے لیے ریسیٹ کرنے کے لیے نمبر آف سروسز ایگزٹ کرتی ہیں ہم ابھی فی الحال کچھ آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں انٹرپ 13 کی اور اس کی سروس 3 کی سروس 3 یوز ہوتی ہے رائٹ اے ڈیسک بلاک کے لیے کہ اگر کسی ڈسک کے اوپر ایک کوئی بلاک ہے جس کے اوپر آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پروگرام کو انٹرپ 13 کی سروس 3 کال کرنی پڑے گی آئیے اس سروس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز یوزول اے ایچ کے اندر سروس نمبر ہے جو رائٹ اب بلاک کے لیے سروس یوز ہوتی ہے وہ زیرو تھری ہے تو اگر کوئی پروگرام ڈسک کے اوپر رائٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اے ایچ کے اندر ڈیفینیٹلی زیرو تھری پلیس کرے گا اس کے علاوہ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ ایک بلاک کو نہ رائٹ کرنا چاہ رہا ہو وہ نمبر آف بلاکس کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ ایک بلاک کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہے دو کو کرنا چاہ رہا ہے کتنے بلاکس کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ وہ اے ایل کے اندر اسپیسیفائی کرے گا کہ کتنے نمبر آف بلاکس کو وہ رائٹ کرنا چاہ رہا ہے اب جب رائٹ کرنا چاہ رہا ہے تو میمری میں پڑی ہوئی کسی ویلو کو وہ رائٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ میمری میں کس ایڈریس پہ وہ ویلیوز پڑی ہوئی ہیں وہ offset address B X کے اندر پلیس کیا جائے گا اس ایڈریس کا offset part B X register کے اندر پروگرام پلیس کرے گا پھر وہ کس بلاک کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈسک کے اوپر جو بھی ایک بلاک ہوتا ہے اس بلاک کا ایڈریس تین پیرامیٹرز کی فارم کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے وہ تین پیرامیٹرز کیا ہیں head track and sector in case of hard disk یا فکس ڈسک ٹریک جو ہے وہ سلینڈر کہلاتا ہے تو یہ بیسکلی تین پیرامیٹرز ہیں یہ تین پیرامیٹرز ایک بلاک کا ایڈریس اسپیسیفائی کرتے ہیں اور یہ ایڈریس جو ہے یہ فزیکل ایڈریس کہلاتا ہے اس کی آگے چل کے جب ہم فائل مینجمنٹ کے اندر جائیں گے تو اس کی بڑی ایکسٹینسو ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے جس بلاک کے اوپر رائٹ کرنا ہے اس اس نے بلاک کا ٹریک نمبر سی ایچ کے اندر اسپیسیفائی کرے گا اس بلاک کا سیکٹر نمبر سی ایل کے اندر اسپیسیفائی کرنا پڑے گا پروگرام کو اور اس بلاک کا ہیڈ کا نمبر اس کو ڈی ایچ کے اندر اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ڈی ایل کے اندر اس کو ڈرائیو کا نمبر اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اب یہ ڈرائیو نمبر کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پی سی کے ساتھ نمبر آف ڈرائیوز اٹیچ کی جا سکتی ہیں ان میں سے کچھ ریموویبل ہوتی ہیں کچھ فکسڈ ہوتی ہیں جس طرح ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک فکسڈ ڈرائیو ہے فلوپی ڈسک ہے فلوپی ریموویبل ہے اگر تو آپ کوئی فکس ڈسک کی بات کر رہے ہیں تو اسٹارٹنگ فکس ڈسک جو ہے جس طرح سے ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک جو سب سے پہلی ہارڈ ڈسک ہوگی فزیکل ڈسک اس کے لیے آپ کو ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کرنا پڑے گا ایٹی ہیگس اگر ایک اور آپ نے اسی طرح سے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہے تو اس کا ایڈریس بن جائے گا ایٹی ون ایک اور لگائی ہوئی ہے نیکسٹ ایٹی ٹو بن جائے گا اینڈ سو آن اسی طرح سے سب سے پہلی ریموویبل ڈسک کا ایڈریس زیرو بنتا ہے ڈی ایل کے اندر اس کا ڈرائیو نمبر آپ کو زیرو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اگر سے آپ نے دو فلوپی ڈرائیوز لگائی ہوئی ہے ایک آپ کی اے ڈرائیو ہے یہ ایک آپ کی بی ڈرائیو ہے تو اگر اے ڈرائیو کے اوپر آپ رائٹ کا آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی ایل کے اندر زیرو اسپیسیفائی کریں گے اگر بی ڈرائیو کے اوپر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ون اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اسی طرح سے آن ورڈز اگر آپ نے اور مزید ریموویبل ڈسک لگائی ہوئی ہیں تو اکارڈنگلی آپ اس ویلیو کو انکریمنٹ کرتے جائیں ابھی ہم نے بات کی تھی کہ بی ایکس کے اندر جس میمری ایریا کو آپ ڈسک کے اوپر رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آف سائڈ ایڈریس ہوگا اور ای e ایس کے اندر سملرلی اس کا سیگمنٹ ایڈریس ہوگا یعنی کہ جب رائٹ کا آپریشن پرفارم ہوگا تو اس ایڈریس سے جو آپ نے E S colon B X کے اندر اسپیسیفائی کیا ہے جتنے نمبر آف بلاکس آپ نے اے ایل کے اندر اسپیسیفائی کیے ہیں اتنے نمبر آف بلاکس میں جتنا ڈیٹا اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اتنا ڈیٹا ان بلاکس کے اوپر رائٹ کر دیا جائے گا جس کا کہ ایڈریس آپ نے سی ایچ ڈی ایچ اور سی ایل کے اندر اسپیسیفائی کیا میں پھر سے ایک دفعہ اپنی بات رپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ E S colon B X کے اندر کچھ میموری ایریا ہے اس میموری ایریا سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا ڈسک کے اوپر ڈسک کے اوپر کچھ بلاکس رائٹ ہوں گے کس ایڈریس کے اوپر بلاکس رائٹ ہوں گے ڈسک کا آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے سی ایچ ڈی ایچ اور سی ایل کے اندر اور ڈی ایل کے اندر اس کا ڈرائیو کا نمبر اسپیسیفائی کیا ہے ان بلاکس کے اوپر یہ ڈیٹا رائٹ ہو جائے گا کتنے بلاکس رائٹ ہوں گے جتنے کہ آپ نے اے ایل میں اسپیسیفائی کیے ہوئے یہ سارے پیرامیٹرس پلیس کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ کو کال کریں گے انٹرپٹ ہو سکتا ہے کہ رائٹ کر لے ہو سکتا ہے نہ رائٹ کرے اگر نہیں رائٹ کرتی تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ آپ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریزروڈ ہے یا اس کے آپ کو رائٹس نہیں ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا ڈس میں بھی رائٹ پروٹیکٹیڈ ہے نمبر آف ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے رائٹ نہیں ہوا ان کیس اگر سکسیسفلی رائٹ ہو جاتا ہے تو جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو کیری فلیگ کے اندر ویلو زیرو ہوگی کیری فلیگ کے اندر ویلو کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی ایرر اکر نہیں ہوا جس صورت کے اندر اے ایچ رجسٹر کے اندر ویلو زیرو ریٹرن ہوتی ہے یہ زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی ایرر اکر نہیں ہوا ان کیس کوئی ایرر اکر ہوا ہے ڈس رائٹ پروٹیکٹڈ تھی یا آپ کو رائٹس نہیں تھے یا کوئی بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ رائٹ کا آپریشن کمپلیٹ نہیں ہو سکا تو اس کیس کے اندر کیری فلیگ سیٹ ہو جائے گا یعنی کہ کیری فلیگ ون ہو جائے گا اس صورت کے اندر جو ایرر کی ریزن ہے جس کو کہ ایرر کوڈ کہا جا رہا ہے error code A H register کے اندر ریٹرن ہوگی تو یہ دو ریٹرن ویلیوز ہیں ایک کیری فلیگ کی ریٹرن ویلیو ہے اور ایک اے ایچ کے اندر آپ کے پاس ریٹرن ویلیو آ رہی ہے یہ انٹروپ تھرٹین ہیکس کی سرٹن ڈیٹیلس تھی اس کی ایک جسٹ ہم نے ایک سروس ڈسکس کی ہے جو کہ رائٹ اے بلاک کی سروس ہے جس کا سروس نمبر تھری ہے یہ یوز ہو رہی ہے ڈسک کے اوپر رائٹ کرنے کے لیے کوئی بھی پروگرام اب جب ڈسک کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سروس کو کال کرے گا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انٹراپ تھرٹین کو انٹرسپٹ کر لیں انٹراپ تھرٹین کو انٹرسپٹ کر لیں اور یہ چیک کرتے رہیں کہ اس نے کس سروس کو کال کیا کہیں اس نے رائٹ کی سروس تو نہیں کال کی اگر رائٹ کی سروس کال کی ہے تو پھر ہم یہ چیک کریں کہ وہ کہاں رائٹ کرنا چاہ رہا ہے اب اگر وہ پروگرام اس بلاک کے اوپر رائٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کو کہ آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سروس کو ڈینائی کر سکتے ہیں اور سمپلی ریٹرن کر سکتے ہیں ڈینائی کس طرح سے کریں گے کہ آپ اوریجنل جو آپ کی سروس ہے تھرٹین ہیکس کی جس کا کہ ایڈریس آپ نے اپنے پروگرام میں سیو کر لیا تھا اس اوریجنل انٹرپٹ کو کال نہیں کریں گے اور سمپلی ریٹرن کر جائیں گے اور ان کیس یہ کہیں اور رائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ڈسک کے اوپر رائٹ کا آپریشن ہو سکے یہ کہیں اور اگر رائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ اس کو رائٹ کرنے دیں گے رائٹ کیسے کرنے دیں گے کہ آپ اوریجنل انٹرپٹ کو کال کر لیں گے اگر آپ جس ایریا کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اوریجنل انٹرپٹ کو کال نہیں کریں گے اور سمپلی ریٹرن کر جائیں گے اور اگر اس ایریا کے اوپر یہ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو جس کو کہ آپ پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے جس کے اوپر آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ رائٹ کر سکتا ہے تو اس صورت کے اندر اوریجنل انٹرپٹ کو کال کر لیا جائے گا اب یہ کام پروگرامیٹیکلی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے آئیے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم ایک پروگرام دیکھتے ہیں جس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پروگرامیٹیکلی کس طرح سے پاسبل ہے یہ پروگرام آف کورس ریلیٹڈ ہے with the nature of interrupt being reentrant یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انٹرپٹس ری اینٹرنٹ ہیں اور اگر ری اینٹرنٹ ہیں تو ہم کوئی اگر ویلو ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح اے ایچ کے اندر ایک ویلو ریٹرن ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ شو کرنا پروگرام کو فول کرنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے تو اے ایچ کے اندر ہمیں زیرو ریٹرن کرنا پڑے گا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی آر کر نہیں ہوا تو زیرو کیسے ریٹرن کریں گے اس کے لیے آف کورس ہمیں اسٹیک کو ایکسس کرنا پڑے گا اور اسٹیک کو ایکسس کر کے وہاں پہ زیرو پلیس کرنا پڑے گا اے ایچ کی جگہ کے اندر آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح سے کام کر رہا ہے اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرپٹ پروسیجر پوائنٹر آپ نے بنایا انٹرپٹ فنکشن پوائنٹر آپ نے بنایا اولڈ ٹی ایس آر کے نام سے اور ایک اور آپ نے پروسیجر بنایا ہے نیو ٹی ایس آر کے نام سے اس پروسیجر کے پروٹوٹائپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری پیرامیٹر لسٹ گیون ہے بی پی سے لے کے فلیکس تک یعنی کہ اسٹیک کے اندر یہ ساری ویلوز پڑی ہوں گی اور ان پیرامیٹر لسٹ کے تھرو آپ اسٹیک میں پڑی ہوئی ویلوز کو ایکسس کر سکتے ہیں پھر مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرپٹ 13 کے ویکٹر کو اولڈ ٹی ایس آر کے اندر اسٹور کر لیا اور نیو ٹی ایس آر کا ایڈریس تھرٹین رائٹ کر دیا اور پروگرام کو میموری ریزیڈنٹ کر دیا اب جب بھی انٹرپٹ 13 کال ہوگی تو آپ کا procedure new T S R call ہوگا نیو ٹی ایس آر کے اندر آپ جو بھی چیکس لگانا چاہتے ہیں وہ چیک لگا سکتے ہیں اب نیو ٹی ایس آر کو دیکھتے ہیں نیو ٹی ایس آر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک چیک لگایا ہے کہ اے ایچ رجسٹر کے اندر کیا ویلیو ہے اس کے اندر جو اے ایچ یوز کر رہے ہیں آف کورس وہ سوڈو ویریبل ہے اس سوڈو ویریبل کے اندر پڑی ہوئی ویلیو کو چیک کر رہے ہیں کہیں وہ ویلیو 3 تو نہیں ہے اگر وہ ویلیو 3 ہے تو اس کا مطلب ہے جو سروس کال ہو رہی ہے وہ رائٹ اپ بلاک کی سروس ہے اگر وہ رائٹ اپ بلاک کی سروس ہے تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہیں یہ اس ڈرائیو اور اس بلاک پہ تو نہیں رائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی جس کو کہ ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی ایچ کے اندر ون انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہیڈ نمبر ون ہے سی ایچ کے اندر زیرو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹریک نمبر زیرو ہے اور سی ایل کے اندر ون انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سیکٹر نمبر ون ہے یہ کس چیز کا ایڈریس ہوتا ہے یہ بوٹ سیکٹر کا ایڈریس ہوتا ہے اس چیز کو آف کورس جب فائل سسٹمز پہ ہم جائیں گے تو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور ڈی ایل کے اندر ایٹی ہیکس جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ فرسٹ فکس ڈسک یعنی کہ جو بھی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے سب سے پہلی جو ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے اس کو ریفر کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ہارڈ ڈرائیو کے فرسٹ بوٹ سیکٹر کے اوپر کوئی رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو پریونٹ ہی کرنا چاہ رہے ہیں اب پریونٹ کیسے کر رہے ہیں فرسٹلی آپ نے چیک کر لیا کہ رائٹ کی اگر اٹمپٹ کی جا رہی ہے تو کہیں بوٹ سیکٹر پہ تو نہیں کی جا رہی اب اگر بوٹ سیکٹر پہ کی جا رہی ہے تو آپ سمپلی یہاں سے ریٹرن کر جائیں گے کیسے ریٹرن کر رہے ہیں آپ اس طرح سے ریٹرن کر رہے ہیں کہ آپ نے کیری فلیگ کو کلیئر کر دیا کیری فلیگ کو کلیئر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جس پروگرام کے اندر یہ روٹین ریٹرن کرے گی اس پروگرام کو فول کیا جا سکے بتایا جا سکے کہ کوئی ایرر نہیں اکر ہوا تو کیری فلیگ کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی ایرر نہیں اکر ہوا پھر اس کے بعد آپ فلیگز جو ہیں اس میں سے کیری فلیگ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اسٹیک کے اندر جو فلیگس کی ویلو پڑی ہوئی ہے اس کی ویلو کو آپ چینج کر رہے ہیں جو اس وقت کیونکہ کیری فلیگ کو آپ نے کلیئر کر دیا کلیئر کرنے کے بعد کرنٹلی جو فلیگز رجسٹر کے اندر ویلو ہے اس کے اندر سی ایف کی ویلو زیرو ہو گئی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہی ویلو ریٹرن ہو اس لیے اسٹیک کے اندر جو فلیگس کی ویلو پڑی ہوئی ہے اس کے اندر کیری فلیگ کو کلیئر کرنا پڑے گا یہ کرنے کے لیے آپ نے کرنٹ جو فلیگس کی ویلو اس کو اسٹیک میں پوش کیا اور پاپ کر کے فلیگز رجسٹر کے اندر فلیگز ویریبل کے اندر موو کر دیا یعنی کہ اس وقت جو فلیگس کی ویلو ہوگی وہ فلگس ویریبل کے اندر چلی جائے گی اور جو کرنٹ فلگس رجسٹر کی ویلو ہے اس کے اندر کیری فلیگ کلیئر ہو گیا ہوا ہے یعنی کہ اسٹیک کے اندر اب جو فلیگس کی ویلو ہے اس کے اندر کیری فلیگ کلیئرڈ ہے تو جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی ریٹرن کرنے سے پہلے تمام رجسٹر کو پاپ کرے گی اس میں فلیگس کا رجسٹر بھی پاپ ہوگا جب فلیگس کا رجسٹر پاپ ہوگا تو اس کے اندر فلیگس کے اندر کیری فلیگ جو ویلو ہوگی وہ زیرو ہوگی اس کے بعد سمپلی آپ ریٹرن کا اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں یہ ریٹرن کا اسٹیٹمنٹ تمام رجسٹرس کی ویلو کو پاپ کر جائے گا اور ایگزیکشن یہاں سے ہی ریٹرن کر جائے گی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو آپ نے کال نہیں کیا اس کو آپ ایبسلیوٹلی اسکپ کر گئے ایبسلیوٹلی اس لیے اسکپ کر دیں کیونکہ آپ نے چیک رکھا ہوا ہے کہ کہیں بوٹ سیکٹر پہ تو رائٹ نہیں کیا جا رہا اگر بوٹ سیکٹر پہ رائٹ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے اصل روٹین کو کال نہیں کیا تاکہ رائٹ کا آپریشن نہ پرفارم ہو سکے اور وہاں سے ہی ریٹرن کر گئے عام طور پہ وائرسز لائک پروگرام جو ہیں وہ بوٹ سیکٹر پہ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹی ایس آر پروگرام اگر کمپیوٹر کے اندر ریزیڈنٹ ہے تو یہ آپ کے بوٹ سیکٹر کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے فرام رائٹنگ اب ایک اور پاسبلٹی ہے کہ کوئی دوسرا پروگرام پہ رائٹ کرنے کی اٹمپٹ کرے اگر وہ پہ رائٹ کرنے کی اٹمپٹ کر رہا ہے تو وہ پاسبلی ہو سکتا ہے بوٹ سیکٹر نہیں کسی اپنی فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے رائٹ کرنے کی اٹمپٹ کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر اصل انٹرپٹ تھرٹین جو ہے اس کو انووک کرنا لازمی ہے تاکہ وہ ڈسک آپریشن پرفارم ہو سکے اگر اس کیس میں بھی انٹرپٹ تھرٹین نہیں انووک ہوتی تو کوئی بھی ڈسک آپریشن پرفارم نہیں ہو سکے گا اور مے بی جس وجہ سے سارے پروگرام جو ہیں فیل ہو سکتے ہیں تو ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ چلیں ہم نے بوٹ سیکٹر کو تو پروٹیکٹ کر لیا لیکن باقی ڈسک آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم ہو سکیں اس کے لیے باقی کا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کے پروگرام کے اندر یہی چیز انشور کی جا رہی ہے کہ اگر بوٹ سیکٹر نہیں ہے تو یہ پارٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اس کیس کے اندر جو اسٹیک کے اندر جو ویلوز پڑی ہوئی ہیں وہ ویلوز یہ سوڈو ویریبلس کے اندر پلیس رہا ہے سوڈو ویریبل یعنی کہ جیسے سیگمنٹ کے اندر جو ای ایس کی ویلو پڑی ہوئی تھی وہ ای ایس رجسٹر کے اندر پلیس کر رہا ہے جو سی ایکس کی ویلو پڑی ہوئی تھی وہ سی ایکس کے اندر پلیس کر رہا ہے اینڈ سو آن اب آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا کرنے کے بعد آپ اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر رہے ہیں پریویسلی جو آپ نے ایف اسٹیٹمنٹس یوز کیے ہیں ان کے اندر پاسبل ہے کہ کسی وجہ سے کسی رجسٹر کی جب کمپیرزنز ہوئے ہیں تو کمپائلر نے کسی اور رجسٹر کو میں بھی یوز کیا ہو اور ان میں سے کسی ایک رجسٹر کی ویلیو میں بھی چینج ہو گئی ہو اگر کسی رجسٹر کی ویلیو چینج ہوئی ہے تو یہ انشور کرنے کے لیے کہ رجسٹر جب انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر رہے ہیں تو آن اینٹری جو اس کے پیرامیٹرز جو کہ اس کو پاس کیے گئے تھے وہی ہیں یہ انشور کرنے کے لیے وہ پیرامیٹرز آلریڈی اسٹیک کے اندر پڑے ہوئے ہیں اسٹیک میں وہ ساری ویلوز پش ہو گئی تھیں on the start of the routine ان ویلوز کو اسٹیک میں سے ریٹریو کر کے ہم واپس رجسٹر کے اندر موو کر رہے ہیں یہ انشور کرنے کے لیے اگر رجسٹر کے اندر کسی قسم کا چینج ہوا بھی ہے ہماری اس ٹیمپرنگ کی وجہ سے اگر رجسٹر کے اندر کوئی چینج ہوا بھی ہے تو وہ چینج افیکٹو نہ ہو اصل انٹرپٹ سروس روٹین کے لیے تو وہ سارے پیرامیٹرس ہم نے واپس ریسٹور کر دیے اور واپس ریسٹور کرنے کے بعد اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کیا اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو اپنے پیرامیٹرز ملیں گے ان پیرامیٹرز کے مطابق وہ آپریشنس پرفارم کرے گی اور آپریشنس پرفارم کرنے کے بعد واپس یہاں پہ ہی ریٹرن کر جائے گی اب اس کیس کے اندر پاسبل ہے کہ وہ آپریشن سکسیزفل ہو پاسبل ہے کہ وہ آپریشن سکسیزفل نہ ہو کیسے پتا چلے گا فلیک سے پتا چلے گا کیری فلیگ سے اگر کیری فلیگ سیٹ ہے تو اس کا مطلب آپریشن سکسیزفل نہیں تھا اگر کیری فلیگ کلیئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپریشن سکسیزفل تھا لیکن ہم نے کیری فلیگ کی تو ویلو چینج کر دی تھی اسٹیک کے اندر جو فلیگس کی ویلو پڑی ہوئی تھی اس کو تو ہم نے اوور رائٹ کر دیا تھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہی ویلو ریفلیکٹ کرے کالنگ پروگرام کے اوپر یعنی کہ جو اب یہاں پہ ویلو ریٹرن ہوئی ہے وہی کیری فلیگ کی ویلو کالنگ پروگرام کو ملے تو وہ انشور کرنے کے لیے اگین آپ باقی ہماری کوڈ دیکھ سکتے ہیں اس کوڈ کے اندر ہم نے وہی ٹیکنیک یوز کی ہے کہ کو اسٹیک کے اندر پش کیا ہے اور پاپ کر کے اس کو فلیگس ویریبل کے اندر موو کریں یہ فلیگس ویریبل کہاں ہے اسٹیک کے اندر ہے اب اس کے اندر فلیگس کی جو بھی ویلو ہوگی وہ واپس اسٹیک کے اندر چلی جائے گی اور پھر اس وقت جو ریٹرن ہوئی ہیں ویلوز تمام کی تمام جو ویلوز رجسٹر کے اندر ریٹرن ہوئی ہیں اس کو واپس اس کے اندر پش کر رہے ہیں کیونکہ یہ interrupt service routine certain values return کر رہی ہے ایک تو فلیگس کے اندر اس نے کوئی ریٹرن کی اس کے اکارڈنگلی ہم نے فلیگس کی ویلو کو چینج کر دیا اور مے بی کسی رجسٹر کے اندر بھی یہ جو ویلوز ریٹرن کر رہی ہے تو اس رجسٹر کی ویلوز کو ریڈ کر کے ہم نے اسٹیک کے اندر پلیس کر دیا یعنی کہ اس کیس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں سوڈو ویریبلس کے تھرو ہم وہ ویلو کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ جب یہ پروسیجر ریٹرن کرے تو اسٹیک میں سے جو ویلوز ریٹرن ہوں وہ چینجڈ ویلوز ہوں وہ ویلوز نہ ہوں جو آن اینٹری تھی بلکہ اس انٹرپٹ سروس روٹین کی کے کے بعد جو اندر ویلو ہیں وہ ویلوز ریٹرن ہوں یعنی کہ جب انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کر رہی ہے تو اے ایکس کی اس نے فار ایگزامپل چینج کر دی ہے اب اگر ہمارے اس پروسیجر میں سے جب یہ ریٹرن کرتی ہے تو اے ایکس کی پریویس ویلو ادھر اوور ہو جائے گی اس کے ری اینٹرنٹ ہونے کی وجہ سے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل روٹین نے ویلو ریٹرن کی ہے وہ جا کے رائٹ ہو اس لیے اصل روٹین جو ریٹرن کی ہیں ان کو ہم نے اسٹیک کے اندر پلیس کر دیا ان سوڈو ویریبلس کو ہم نے اسٹیک کے اوپر رائٹ کر دیا اور پھر ہمارا پروسیجر ریٹرن کرے گا اور پھر یہ ویلو اسٹیکس کے تھرو واپس رجسٹر کے اندر ریسٹور ہوں گے اور جس کا کہ افیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کالنگ پروگرام کے اندر کالنگ پروگرام کے اندر رجسٹر کی جو ویلوز ریٹرن ہوں گی وہ وہی ویلوز ہیں جو کہ اس انٹرپٹ سروس روٹین نے چینج کی ہیں یہ ایک بڑی یوزفل ایگزامپل تھی یہ کئی سسٹم پروگرامنگ کے اپلیکیشنس کے اندر یہ ایگزامپل یوز کی جاتی ہے جہاں پہ کہ ہم ڈیسک کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ دوسرے ڈیوائسز کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہیں جیسے کہ پرنٹر ہے پرنٹر کے لیے بھی اسی طرح کی سروسز بنائی جا سکتی ہیں اگر آپ کسی بھی ڈیوائس کے اوپر اس طرح کا آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس ڈیوائس کے اوپر آپریشن پرفارم کرنے کے لیے کون سی سافٹ ویئر انٹرپٹس یوز کی جا رہی ہیں اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور اکارڈنگلی پھر آپ اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں اور انٹرپٹ سروس روٹینس کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں کی بورڈ کے ساتھ بھی آپ اسی طرح کا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں کی بورڈ کے اوپر اس طرح کا آپریشن پرفارم کرنے کے لیے آپ نے کی بورڈ کی انٹرپٹ ڈسکس کی تھی انٹرپٹ نائن یہ کب آ کر ہوتی ہے یہ آ کر ہوتی ہے جب بھی آپ کی بورڈ سے کوئی کی پریس کرتے ہیں اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنرز نے آپ کو ایک اور سروس پرووائڈ کی ہوئی ہے انٹرپٹ ففٹین انٹرپٹ ففٹین کی ایک آگے سروس ہے فور ایف یہ سروس کہلاتی ہے کی بورڈ ہک اب ہم کی بورڈ ہک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کی بورڈ ہک کس طرح سے ورک کرتی ہے یہ سروس جب بھی انٹرپٹ نائن آ ہوتی ہے انٹرپٹ نائن اس سروس کو کال کرتی ہے اس سروس نے کچھ نہیں کرنا اس سروس نے ایز اٹ از ریٹرن کر جانا ہے لیکن پھر اس سروس کو کیوں رکھا گیا ہے اس سروس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ جیسے پروگرامرز اس کو انٹرسپٹ کر کے کی بورڈ کے ساتھ ٹیمپر کر سکیں یا کی بورڈ ان پٹ کے ساتھ ٹیمپر کر سکیں آئیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ جب بھی کی بورڈ سے کوئی کی پریس ہوتی ہے تو انٹرپٹ نائن اکر ہوتی ہے اور انٹرپٹ نائن اکر ہونے کے بعد کیا کرتی ہے کہ جو بھی کی بورڈ کی کوڈ آئی ہے اسکین کوڈ آئی ہے جو کہ پورٹ سکسٹی ہیکس کے اوپر آتی ہے اس سکسٹی ہیکس سے اس اسکین کوڈ کو ریڈ کرتی ہے اور اس کو پھر کی کوڈ میں کنورٹ کرتی ہے اور کی بورڈ بفر کے اندر پلیس کرتی ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے جس کو کہ آپ کو لاسٹ ٹائم نہیں بتایا گیا تھا اب وہی چیز آپ کو مزید پھر سے ایکسپلین کرتا ہوں آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام ہے اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران کوئی کی پریس کی جاتی ہے اس کی کے پریس ہونے کی وجہ سے انٹرپٹ نائن اکر ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرپٹ نائن ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے یہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کیا کرے گی کہ جو کی بورڈ کی اسکین کوڈ ریسیو ہوئی ہے کی بورڈ سے جو کی پریس ہوئی ہے اس کی پریس کی جو اسکین کوڈ ہے وہ پورٹ سکسٹی ہیگس کے اوپر ریسیو ہوئی ہے پورٹ سکسٹی ہیگس سے اسکین کوڈ کو ریڈ کرے گی اور آپ کو پھر بتایا گیا تھا کہ ریڈ کر کے اس نے اس کو ایسکی میں کنورٹ کرنا ہے لیکن ایسکی میں کنورٹ کرنے سے پہلے یہ ایک اور کام کرتی ہے یہ انٹرپٹ 15 کو کال کرتی ہے اور انٹرپٹ 15 کی سروس 4F کو اس سروس نے کچھ نہیں کرنا اس سروس نے ایز اٹ از ریٹرن کر جانا ہے یہ سروس اگر ایز اٹ از ریٹرن کر رہی ہے تو پھر یہ کال کیوں کی گئی ہے یہ اس لیے کال کی گئی ہے تاکہ آپ جیسے پروگرامرز اس کو انٹرسپٹ کر کے اسکین کوڈ کے ساتھ ٹیمپر کر سکیں جب یہ کال کی جاتی ہے انٹرپٹ سروس تو اس انسٹنس کے اوپر جو کی پریس کی گئی تھی اس کا scan code A L register کے اندر پڑا ہوتا ہے ایک پروگرامر جو اس کو ٹیمپر کرنا چاہتا ہے وہ اے ایل کی ویلو کو چینج کر سکتا ہے اور اے ایل کی ویلو کو چینج کر سکتا ہے اس کے بعد جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو اے ایل کے اندر اب جو نئی ویلو آئی ہے وہ کنورٹ ہوگی into ASCII code previous value overwrite کر دی اس نے اب نئی آنے والی ویلو کو وہ ایس کی کوڈ میں کنورٹ کرے گا اور وہ نئی آنے والی ایس کی ویلو جو ہے وہی کی بورڈ بفر کے اندر جائے گی اس میکنزم کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کی بورڈ کا پورا لے آؤٹ چینج کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اے والی جو کی ہے اگر اے والی کی پریس ہوتی ہے تو کی بورڈ بفر کے اندر اے نہ چاہے زیڈ جائے تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ بڑا سمپل ہے اس کیس کے اندر انٹرپٹ 15 کی سروس 4F کو انٹرسپٹ کرنا پڑے گا آپ سمپلی یہی چیک کریں گے اس کے اندر کہ اے ایل کے اندر کس کی اسکین کوڈ ہے اگر ایل کے اندر اے کی اسکین کوڈ ہے تو آپ اس کے اندر زیڈ کی اسکین کوڈ پلیس کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سروس ریٹرن کر جائے گی اس سروس کے ریٹرن کرنے کے بعد واپس نائن کے اندر آئے گی انٹراپ نائن اب اے ایل کے اندر نئی اسکین کوڈ کو ایسکی میں کنورٹ کرے گی تو انفیکٹ زیڈ کی اسکین کوڈ ایسکی میں کنورٹ ہوگی تو کی بورڈ بفر کے اندر زیڈ کی ایسکی کوڈ جائے گی رادر دین کے اے کی ایسکی کوڈ جاتی اس طرح سے آپ پورے کی بورڈ لے آؤٹ کے ساتھ ٹیمپر کر سکتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام پروگرامیٹکلی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو انٹرپٹ 15 کو انٹرسپٹ کرنا پڑے گا اور پھر انٹرپٹ 15 کے اندر آپ چیک کریں گے کہ کون سی سروس انووک ہوئی ہے اگر سروس 4F ایف انووک ہوئی ہے تو 4F کو کوئی پروگرام نہیں کال کرتا اس کو عام طور پہ انٹرپٹ 9 ہی انووک کرتی ہے جنرلی کوئی بھی دوسری دوسرا پروگرام انٹرپٹ 15 کی سروس 4F کو نہیں انووک کر رہا ہوگا اگر فور ایف کی سروس ان ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ اسکین کوڈ کو چیک کر سکتے ہیں اسکین کوڈ کہاں پہ ہوگی اے ایل رجسٹر کے اندر ہوگی اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسی اسکین کوڈ ہے جس کے ساتھ آپ ٹیمپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک کر کے اسی جگہ آپ دوسری اسکین کوڈ پلیس کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرپٹ 15 کو انٹرسپٹ کیا انٹرپٹ 15 کے ویکٹر کے اوپر نیو انٹ 15 کا ایڈریس پلیس کر دیا اور جب بھی اب انٹرپٹ 15 انووک ہوگی تو ہماری نیو انٹ 15 انووک ہوگی نیو انٹ 15 کے اندر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہی فیملیئر پیرامیٹر لسٹ ہے بی پی سے لے کے فلیکس تک تمام رجسٹر اب نیو انٹ 15 کے اندر ہم نے ایک چیک لگایا ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کون سی سروس انووک کی گئی ہے یہ چیک کرنے کے لیے ہم اسٹیک میں سے اے ایکس کی ویلو لیتے ہیں جو آن اینٹری اسٹیک میں پش ہو گئی تھی اس اے ایکس کی ویلو کو ہم نے ٹائپ کاسٹ کیا ہے اس اے ایکس کے ریفرنس کو رادر ٹائپ کاسٹ کیا ہے کریکٹر پوائنٹر اور اس ایڈریس کے اندر اب یہ کیونکہ کریکٹر پوائنٹر بن گیا تو ون ایڈ کر دیا ون ایڈ کرنے سے آ کے پاس اس کا ہائی بائٹ کا ایڈریس آ گیا اور اس ہائی بائٹ کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ود فور ایف اگر یہ فور ایف کے اکولنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سروس فور ایف کال ہوئی ہے اگر فور ایف نہیں ہے تو یہ ایز اٹ از ریٹرن کر جائے گا اور اصل انٹرپٹ ففٹین کو کال کر لے گا اور اگر فور ایف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اے ایل کے اندر اسکین کوڈ پڑی ہوئی ہے اب آگے پھر آپ یہی چیک کر رہے ہیں کہ اے ایل کے اندر کیا اسکین کوڈ ہے اے ایکس کا اسی طرح سے ریفرنس ٹائپ کاسٹ کیا ہے ایز اے کریکٹر پوائنٹر اور اس کیس کے اندر آپ کو سمجھ لیں کہ اس کے اندر زیرو ایڈ ہوا ہے جو کہ اس کا لو بائٹ بنتا ہے اس لو بائٹ میں پڑی ہوئی ویلیو کو ہم چیک کر رہے ہیں اگر یہ لو بائٹ میں پڑی ہوئی ویلیو 2C سی ہے 2C سی بنتی ہے زیڈ کی اسکین کوڈ اگر یہ 2C سی ہے یعنی کہ زیڈ کی اسکین کوڈ ہے تو آپ اس کے اندر 1 ہی پلیس کر رہے ہیں جو کہ اے کی اسکین کوڈ ہے اور اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ویلیو ون ہی تو نہیں ہے اگر ون ہی یعنی کہ اے کی اسکین کوڈ ہے تو آپ اس کے اندر زیڈ کی اسکین کوڈ پلیس کر رہے ہیں اور ایسا کرنے کے بعد آپ سمپلی ریٹرن کر رہے ہیں اب اس پروگرام کا کیا ریزلٹ آئے گا اس پروگرام کو آپ جب میموری ریزیڈنٹ کر دیں گے میموری ریزیڈنٹ کرنے کے بعد جب بھی کی بورڈ سے آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو وہ یہ کی چیک ہوگی اس کی اسکین کوڈ چیک ہوگی اگر آپ نے کی اے پریس کی تھی تو in fact keyboard buffer کے اندر اے نہیں جائے گا کی بورڈ بفر کے اندر زیڈ جائے گا زیڈ کیوں جائے گا اسکرین کے اوپر زیڈ ڈسپلے ہوگا کیوں ڈسپلے ہوگا اس لیے ڈسپلے ہوگا کیونکہ آپ اس کی اسکین کوڈ کے ساتھ ٹیمپر کر رہے ہیں آپ نے وہی چیک لگایا ہوا ہے کہ اگر زیڈ ہے تو اے کی اسکین کوڈ جا رہی ہے سملرلی اگر آپ اے پریس کرتے ہیں تو زیڈ کی اسکین کوڈ کنورٹ ہوگی انٹو ایس کی کوڈ اور زیڈ کی ایس کی ویلو بفر کے اندر جائے گی یعنی کہ دونوں کریکٹرز کو انٹرچینج کر دیا اگر زیڈ پریس کر رہے ہیں تو اے جا رہا ہے بفر میں اے پریس کر رہے ہیں تو زیڈ جا رہا ہے بفر میں آج کے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ اگر انٹرپٹس کو ویلوز ریٹرن کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیسے ریٹرن کر سکتی ہیں اور ان سے سرٹن ایگزامپلس بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں نیکسٹ لیکچر ہم یہاں سے ہی آگے کنٹینیو کریں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کس طرح سے ورک کرتی ہیں اور ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو کیسے پروگرام کیا جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ